اللہ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 میں سب سے پہلے خود کو اور پھر آپ سب کو تقوا اختیار کرنے کی نصیحت اور وصیت کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہم سب حاضرین اور سامعین کے دلوں میں تقوا جیسی صفت پیدا فرما دے اے اللہ اپنے متقین بندوں میں شامل فرما لے آمین یا رب العالمین اسلامی بھائی عزیزوں اور دوستوں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں زندگی عطا فرمائی تاکہ وہ ہمیں آزمائے کہ ہم نیک عمل کرتے ہیں کہ برا عمل کرتے ہیں یہ زندگی اللہ تعالی نے ہمیں بطور نعمت عطا فرمائی ہے یہ عمر ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے اگر انسان کا ایک دن ختم ہو گیا ایک رات گزر گئی ایک دن گزر گیا تو گویا کہ اس کی زندگی کا ایک حصہ ایک جز گھٹ گیا میرے بھائی عزیزوں اور ساتھیوں وقت کی اور زندگی کی بڑی اہمیت ہے ہم تو خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا بیٹا اتنے سال کا ہو گیا اتنا بڑا ہو گیا ہم اتنے سال کے ہو گئے اور بہت سارے لوگ اپنی اپنی تاریخ پیدائش پر اپنے اپنے پیدائش کے دن پر برتھ ڈے مناتے ہیں جس کو شارٹ میں بڈ ڈے کہہ دیا جاتا ہے اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ اس دن ہم پیدا ہوئے اور اب اتنے سال کے ہو گئے وغیرہ وغیرہ میرے بھائی عزیزوں اور ساتھیوں اگر انسان کی کوئی قیمتی شے گم ہو جائے اس سے چھن جائے تو انسان کو کتنا افسوس ہوگا افسوس ہوگا کہ نہیں یہ زندگی ہماری اس سے زیادہ قیمتی شے کوئی نہیں اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں کچھ اضافہ کرنا چاہے اپنی زندگی میں عمر میں ایڈ کرنا چاہے تو کیا دنیا کی دولت دے کر کے وہ اپنی زندگی میں ایک دن کا بھی اضافہ کر سکے گا جی نہیں ایک دن ایک لمحہ کا اضافہ ایک گھنٹے کا ایک منٹ کا اضافہ نہیں کر سکتا پوری دنیا کی دولت دے کر کے تو جب یہ عمر ہماری اتنی قیمتی شے ہے تو اس عمر کے گھٹ جانے سے ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ افسوس کرنا چاہیے میرے بھائی عزیز اور ساتھیوں عربی سال عربی کیلنڈر اور عربی سال شروع ہو چکا ہے آج اس کی دو تاریخ محرم کی آج دو تاریخ بہت سارے لوگ اپنے ہاں مسلمانوں میں بھی انگریزی کیلنڈر کا اعتبار کرتے ہیں اور اس کے حساب سے اپنی عمریں جوڑتے ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہے عربی کیلنڈر کا اعتبار کرتے ہیں اس کے حساب سے بہرحال عربی حساب سے ایک سال گزر گیا چودہ سو اڑتیس رخصت ہو گیا اور چودہ سو انتالیس ایک ہزار چار سو انتالیس اب یہ شروع ہوا ہے میرے بھائیو عزیز عزیزوں اور ساتھیوں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے آنے والے دنوں کو بابرکت بنائے ہم سب کی عمروں میں برکت عطا فرمائے وقت میں برکت عطا فرمائے اور آنے والے ہر لمحوں کے لیے ہر لمحے کو ہم سب کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے امن و سلامتی والا وقت اور سال بنائے میرے بھائی عزیز اور ساتھیوں آج اس عمر کی جس کی اتنی قدر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت کی قسم کھائی ہے کہیں فرمایا والعصر قسم ہے زمانے کی کہیں فرمایا و بہا بہا قسم ہے چاشت کے وقت کی ولئی لے جا سجا اور قسم ہے رات کی جب چھا جائے کہیں وئی شاہ وار سج اللہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کی قسم کھائی کہیں دن کی قسم کھائی میرے بھائیو بہت سارے اس طرح سے بہت ساری آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اوقات کی وقت کی زندگی کی عمر کی رات کی دن کی قسم کھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ اوقات کی زندگی کی لیل و نہار کی بڑی قدر و قیمت ہے اگر ہمارے یہ رات و دن ہمارا یہ وقت یوں ہی گزر جائے اور ہم اس بستے میں کوئی فائدہ نہ اٹھائے دینی فائدہ دنیاوی فائدہ تو خوب اٹھاتے ہیں دنیاوی فائدہ خوب اٹھاتے ہیں اور دنیاوی نقصان پر بڑا ماتم بھی کرتے ہیں دنیاوی اگر نقصان ہو جاتا ہے ہاں کہ کوئی وقت آیا فائدہ اٹھانے کا اور اس پر فائدہ اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے تو بڑا افسوس ہوتا ہے اور آدمی ہاتھ ملتا ہے کہ اے کاش کہ میں نے اس وقت یہ کام کر لیا ہوتا تو آج فائدہ اٹھاتا جیسا کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ بہت سارے لوگ آج جو سعودی عربیہ میں رہتے ہیں بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہوں گے ہاں کہ میں آج زمین کی قیمت اتنی سی اتنی چلی گئی فلا وقت میں اگر میرے ہاتھ میں کچھ پیسے تھے اگر میں نے فلاں وقت میں فلاں جگہ ایک پلاٹ خرید لیا ہوتا ایک زمین خرید لی ہوتی ایک خرید ایک گھر خرید لیا ہوتا ایک کھیت خرید لیا ہوتا ایک باغ خرید لیا ہوتا تو آج ہم ہمارے وہ کام آتا ہم میں سے ہر آدمی افسوس کرتا ہے لیکن دین کے نقصان پر نمازوں کے چھوٹ جانے پر زکات نہ ادا کرنے پر رمضان کے روزے نہ رکھنے پر اپنے دینی نقصان پر اور کی تعلیم اچھی طرح سے نہ لینے پر اور حدیث کی تعلیم اچھی طرح سے نہ لینے پر دین نہ سیکھنے پر میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں ہم کبھی کبھار شاید کوئی ایسا موقع آتا ہو تو افسوس کرتے ہو لیکن عام طور سے اس پر ہم کو افسوس نہیں ہوتا ہے کہ نہیں تو ہماری زندگی یہ جو گزر رہی ہے یہ جو سیکنڈ کی سوئی اور سیکنڈ سے زیادہ تیز چلنے والی سوئی جو ہوتی ہے اس کے حساب سے ہماری عمر گھٹتی چلی جا رہی ہے بڑی تیزی کے ساتھ مثال دی جاتی ہے کہ عمر یہ برف کی طرح سے ہے جس طرح سے برف بڑی تیزی سے طرح سے پگھلتی چلی جاتی ہے اسی طرح سے ایک انسان کی زندگی ہے ہاں بہت تیزی کے ساتھ سورج شام صبح کو نکلتا ہے مشرق سے اس کی کتنی رفتار ہوتی ہے کہ شام تک وہ جا کر کے ڈوب جاتا ہے سورج کا نکلنا اور ڈوبنا یہ ہماری زندگی کا کم ہونا ہے سورج کی رفتار کے حساب سے ہماری زندگی کم ہو رہی اب اگر ہم نے اپنی زندگی کو یوں ہی گزار دیا اور وقت سے فائدہ نہیں اٹھایا اور آپ کو شاید بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کس لیے زندگی دی ہمیں یہ عمر کس لیے دی نصیحت حاصل کرنے کے لیے عبادت کرنے کے لیے اپنی آخرت کو بنانے اور سنوارنے کے لیے کہ ہم اپنی آخرت کی تیاری کریں آخرت بنائیں اس دنیا کے اندر ہم آخرت کے لیے کام کریں اللہ تبارک مطالعہ نے ہر شخص کا ہر شخص کا مقام جنت اور جہنم دونوں جگہ لکھ دیا ہے اور فرمایا کہ جنت میں ہر آدمی کی جو جگہ ہے وہ چٹیل میدان ہے ہر آدمی کا جو مقام ہے جو ہر آدمی کی جگہ ہے ایریا ہے وہ چٹیل میدان خالی ہے اب اس خالی جگہ کو انسان اپنے اعمال سے کیا کرے گا ہاں آباد کرے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں داخل ہونے کا جنت حاصل کرنے کا اور اللہ تعالیٰ نے جنت میں اتنی اتنی ساری چیزیں ہیں تو یہ جو ساری چیزیں ہیں جنت میں ہم کو ملیں گی کیسے ملیں گی دوسرا آدمی کا عمل کرے گا وہ ہمیں مل جائے گی ہاں ایسا ہی ہم سوچتے ہیں نا ہاں کہ ابا نے کمایا ہم کھائیں گے یہاں پر یہ معاملہ نہیں ہے یہاں پر آدمی کو اپنے اپنے اعمال کا بدلہ ملے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وطل کر جنت التی ارس کن تم تاملون یہ وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو یہ جنت تمہیں دی گئی ہے ان اعمال کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے جو تم اعمال کیا کرتے تھے اس کے بدلے تمہیں جنت ملی ہے <coughs> تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جس کا جو مقاب ہے وہ خالی ہے جب آدمی سبحان اللہ کہتا ہے الحمد کہتا ہے لا الہ الا اللہ کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کہتا ہے تو جنت کے اندر اس کی پود کاری ہوتی ہے ہاں پیڑ لگائے جاتے ہیں درخت نہ لگائے جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کھجور کا پودا لگا دیا جاتا ہے ایک پلا کام کر دیا جاتا ہے ایک پلا کام ہو جاتا ہے تاکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راتوں دن میں فرد نمازوں کے بعد یا پہلے جو سنتیں ہیں بارہ رکھاتے ہیں اگر ان کی کوئی پابندی کرے گا تو جنت وہ اس کے لیے گھر بنا دیا جائے گا گھر کہاں دوسرے کے پلاٹ میں کہ اپنے پلاٹ میں ہاں اپنی جگہ میں تو ہم جو اعمال کرتے جائیں گے ہم جو نیکیاں کریں گے ہم جو اپنی اس عمر سے فائدہ اٹھائیں گے جو اعمال کریں گے نیکیاں کریں گے نمازیں پڑھیں گے اللہ کا ذکر کریں گے قرآن کریم کی تلاوت کریں گے سب کو خیرات کریں گے اللہ تبارک و تعالی انہی ساری چیزوں کا بدلہ ہمیں جنت میں دینے والا ہے تو ہمیں اپنی عمر سے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ نہیں ہاں جیسا کہ ہم کوشش کرتے ہیں بڑی کوشش ہوتی ہے ہاں صبح سے ہم جاتے ہیں تو شام تک جاتے ہیں شام تک کام کرتے ہیں ہمارا یہ ہوتا ہے کہ آج کا یہ پروجیکٹ ہے آج ہم اس کو ختم کرنا ہے ہم کو تب ہم کو سیلری ملے گی ایک مہینہ کام کرنا ہے تب ہم کو سیلری ملے گی تو ہم جب دنیا میں کام کریں گے اچھا کام کریں گے تب تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو بدلا دے گا ہاں عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی تو میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں یہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں عطا فرمائی ہے ہم ہمیں چاہیے کہ ہم اس زندگی سے فائدہ اٹھائیں یہ زندگی آخرت کے مقابلے میں کتنی ہے پتا ہے آپ کو ہاں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا خال فی نبی تم فل سورہ مومنون کی آیت ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم دنیا میں کتنے دن رہے کم لبس تم فل ارب آدھا سنین کتنے سال رہے کتنے سال ہم لوگ رہتے ہیں پچاس چالیس پچاس ساٹھ ستر اسی سو سے اوپر بھی کچھ لوگ یومن او اوم فصلین دیکھیے آخرت کے مقابلے میں انسان کو یہ دنیا کی زندگی کیسی لگے گی انسان جواب دیں گے وہاں پر کیا کہیں گے لبسنا یومن کہ ہم ایک دن تھے دنیا میں زمین میں کتنے تھے لبسنا یومن ایک دن تھے او یوم یا ایک دن سے بھی کم دن کا بعد حصہ یہ دنیا کی زندگی ایسے ہی لگے گی لہذا میرے بھائی عزیزوں اور ساتھیوں اس زندگی سے ہم فائدہ اٹھائیں وقت بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا ہے اور یاد رہے آپ لوگوں نے شاید پہلے بھی سنا ہوگا اور جانتے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے اس زندگی کے بارے میں پوچھے گا ضرور پوچھے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث ہے سورن سرمتی وغیرہ کی صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چار فرمایا لن تزولا قدم آپ کہ آدمی کا قدم اللہ تعالی کے سامنے سے اس وقت تک نہیں ہٹے گا جب تک کہ اس سے چار سوالات نہ کر لیے جائیں اور جب تک وہ چاروں سوالوں کا جواب نہ دے دے اس وقت تک بندے کا قدم رب ذوالجلال کے سامنے سے نہیں ہٹے گا ہم تو سوچتے ہیں کہ چلو چھٹی ہے ایش کریں گھومیں ہاں تیزی کے ساتھ دن گزر جاتا ہے رات گزر جاتی ہے بالکل غفلت کے ساتھ ہم زندگی گزارتے ہیں عیش کرتے ہیں نماز روزہ سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے قرآن کی تلاوت ذکر اذکار سے کچھ نہیں مطلب ہوتا ہے یوں ہی گزر جاتا ہے وقت یا ہم دولت کمانے میں بڑی انتھک کوشش کرتے ہیں بڑی محنت کرتے ہیں جم کر کے کماتے ہیں اور خوب دولت جمع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار سوالات ہوں گے بندے سے اور اللہ کے سامنے رب الجلال کے سامنے معمولی بات قہار جبار کے سامنے چار سوالات ہی سیما اپنا زندگی کے بارے میں بلوغت تک کا معاف پندرہ سال جب تک بچہ یا بچی بالغ نہیں ہوتے اس وقت تک کا معاف اس کے بعد سے لے کر کے جس وقت سے انسان شریعت کے احکام کا پابند کر دیا جاتا ہے نمازیں اور روزے فرض کر دیے جاتے ہیں اس کے اوپر بالغ ہو جاتا ہے اس وقت سے لے کر کے آنکھ بند ہونے تک ختم ہو جانے تک کی زندگی کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا اس زندگی کو تم نے کہاں فلا کیا حساب دے لے جائیں گے کہ فلا کمپنی میں ہم تمیمی کمپنی میں فلا کمپنی میں کام کرتے تھے اور اتنے سال ہم نے گزارے بیس سال پچیس سال گزارے ہاں؟ پوری زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا ہاں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا تم کو ہم نے کمانے ہی کے لیے بھیجا تھا اور کوئی کام نہیں تھا تمہاری پیدائش کا تو مقصد ہم نے قرآن میں بیان کر دیا تھا تو میں خلق الجن ولی اللہ علی آبدون میں نے جناتوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کرے اور انسانوں اور جناتوں کی روزی کی ضمانت میں نے لی تھی ماں کے پیٹ میں انسان ہوتا تھا تبھی ہم اس کی روزی لکھ دیتے تھے ضمانت ہوتی تھی کہ جب تک یہ انسان دنیا میں زندہ رہے گا تب تک اس کو روزی پہنچتی رہے گی لیکن انسان روزی کی تلاش میں اس قدر مست ہو گیا اس طرح غافل ہوا کہ رزاق کو بھول گیا زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا انحیات ہی سیما اپنا زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ زندگی کو کہاں فلا کر دیا یہ وقت یہ نہ سوچے کہ ہم اپنے وقت کے مالک ہیں جیسے چاہے گزاریں جیسے چاہے بتائیں جہاں چاہے اس کو جو ہے گوائیں یہ ہم ہمارے پاس یہ وقت امانت ہے ایک ایک لمحہ امانت ہے اگر اللہ تعالیٰ نے سختی سے سوال کر لیا تو میں سمجھتا ہوں کوئی نہیں بچے گا اللہ تعالیٰ آسان حساب لے اے اللہ آسان حساب لے ہم پوری زندگی کا حساب نہیں دے پائیں گے اس لیے ہمیں بھائی اور ساتھیوں جو ہماری زندگی گزر گئی ہم نے جو غفلت کیا ہم نے جو کوتاہی کی ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ اپنی زندگی کا حساب لیں روزانہ اللہ سے توبہ کرے اللہ ہم نے بڑی کوتاہی کی اللہ سے معافی مانگے توبہ کرے اور اپنی زندگی کے ایک نئے انداز سے تجدید کرے ایک نئی زندگی کا آغاز کریں کہ ہم سے جو کچھ غفلت ہوئی پیچھے اب غفلت نہیں ہوگی اب زندگی کا کتنا وقت کس کا باقی ہے یہ کسی کو نہیں معلوم کہ کب اس کی آنکھ بند ہونے والی ہے جوان نوجوان یہ نہ سمجھے جوان یہ نہ سمجھے کہ وہ بوڑھے ہو کر کے مریں گے اور بوڑھے یہ نہ سمجھے کہ ابھی دو چار دس سال اور جیئیں گے ہاں، یہ نہ سوچے بلکہ زندگی کا کسی کو معلوم نہیں کہ کب اس کی موت آ جائے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا ہے بلکہ خبر نہیں تو میرے بھائی عزیز اور ساتھیوں اگلی زندگی کا کیا بھروسہ کہ کب جس میں سے سانس نکل جائے ہوا نکل گئی جس میں سے ختم نہ ملا ختم نہ ملا امال کا دروازہ بند ہاں کوئی اگر کچھ دعا کر دے گا تو شاید ہم کو پہنچ جائے ہاں ورنہ تو بڑا معاملہ آگے چل کر کے لوگ بھول جاتے ہیں اپنے عزیز عزیزوں کو بھول جاتے ہیں ماں باپ کو بھول جاتے ہیں وقت گزرتے گزرتے لوگ اپنی دنیا میں مشغول ہو جاتے ہیں اپنے بال بچوں میں مشغول ہو جاتے ہیں یہ دنیا کی یہ ریت رہی ہے یہ دنیا کا قاعدہ اور سنت رہی ہے دنیا کی کہ بھلا دیا جاتا ہے لوگوں کو قریب لوگوں کو قریبی لوگوں کو بھلا دیا جاتا ہے تو ہم یہ نہ سوچیں کہ ہمارے بال والے ہمارے لیے کچھ کریں گے ہم خود اپنے لیے جو اللہ تبارک مطالعہ نے ہمیں زندگی دی ہے اس سے ہم فائدہ اٹھائیں اللہ تعالیٰ فرماتا اللہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن و عملہ کہ وہ ذات جس نے موت اور زندگی پیدا کی ہے کیوں تاکہ تمہیں آزمائے لیبلوکم ایوکم احسن و عملہ کہ تم میں سے سب سے اچھا عمل کون کرتا ہے ہاں سب سے اچھا کماتا کون ہے ہم تو اسی کو دیکھتے ہیں نا ہاں کس کی سیلری کتنی زیادہ ہے اور کیسے ہم کتنا زیادہ کما لے فلا سے آگے بڑھ جائے اور کتنا بنا لے کتنی پراپرٹی اسی میں ہماری دوڑ رہتی ہے ہماری دوڑ بھاگ اور کمپٹیشن ہمارا جو ہے اسی میں رہتا ہے کہ کتنا کس سے زیادہ کما لے کوئی سوچتا ہے ہم اپنے بھائی سے زیادہ کما لے کوئی سوچتا ہے اپنے روم میٹ سے زیادہ کما لے کوئی سوچتا ہے کہ اپنے پڑوسی سے زیادہ کما لے کوئی سوچتا ہے کہ ہمارے محلے کے دو لڑکے سعودیہ میں ہیں میں اس سے زیادہ کماؤں گا اس طرح سے میرے بھائی عزیز اور ساتھیوں دنیا کی بھاگ دوڑ میں تو ہم بڑا کمپٹیشن کرتے ہیں اور بڑی رفتار سے ہم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن آخرت کے بارے میں تو ہم نہیں سوچتے ہیں کہ کون زیادہ دیندار ہے ہم اس سے زیادہ دیندار کرنے کی کوشش کرے کون نماز کا زیادہ پابند ہے ہم اس سے زیادہ پابندی کرے کون صدقہ و خیرات میں آگے ہم اس سے زیادہ صدقہ و خیرات کرے اور کون نیک اعمال میں تحجد گزاری میں کون آگے ہے ہم نیک بننے میں آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں متقی اور پرہیزگار لوگوں کو نہیں دیکھتے ہیں بلکہ مالدار اور دولت مند لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ہم ان کی طرح سے کیسے ہو جائے لیکن آخرت کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی میرے بھائیو عزیز اور ساتھیوں اس سال رواں کے یا اس سال اس سال گزشتہ کے ختم ہونے سے ہم ذرا سا آنکھیں کھولیں ہماری عمریں کتنی ہو گئی ہوں گی لیکن میرے بھائی عزیز اور ساتھیوں ہمیں چاہیے کہ ہم وقت سے اور زندگی سے فائدہ اٹھائیں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں غفلت کرنے والوں سے اور زندگی کو یوں ہی بتانے والوں سے کے سامنے عرض کرے گا فرمائے گا اولم نعمرکم ما تذکر فیہ من تذکر وجا اکم کیا تمہیں ہم نے اتنی زندگی نہیں دی تھی کہ اگر تم سدھرنا چاہتے نصیحت حاصل کرنا چاہتے تو نصیحت حاصل کر لیتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہم سب کو خواب غفلت سے جاگنے اور بیدار ہونے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہماری زندگیوں جو ہماری زندگی باقی ہے ان میں اس اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے اور اپنی آخرت کو سوارنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہماری زندگیوں میں اور عمروں میں برکت عطا فرما اے اللہ نیک اعمال کے ساتھ ہماری زندگی طویل فرما نیک اعمال اور اچھائیوں کے ساتھ اے اللہ ہماری عمر کو دراز فرما اور نیک اعمال کرے تقوا اور تقوا اپنائے نیکی اپنائے اے اللہ ہم سے جو کوتاہیاں گزشتہ سالوں میں اور ہماری زندگی میں جو کچھ کوتا ہے اور جو کچھ کمیاں ہو چکی ہیں اللہ ان سب کو تو معاف فرما اور ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی اور جاگنے کی توفیق قطع فرما آمین یا رب العالمین وصل اللہ علی نبینا محمد وعلا علی وصحب اجمعین بارك الله لنا ولكم في القرآن الذي منفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد الكريم ملكم بر وفر رحيم أستغفر الله لي ولكم لسار المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم